چلیے جی اب انہی آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر دو سو بائیس سے لیکن ہم اس سے پیچھے کی آیت کو ان شاء اللہ تعالی ساتھ ملائیں گے تاکہ پورا حکم ایک ہی ساتھ سمجھ میں آ سکے ویس الک انل مہید کل ہوا ازم فا تزل تزیل افل مہید ولا تقربو ہن فأتوهن من الله ان اللہ ويحب المتطهرين وہ آپ سے حیث کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دیجئے کہ وہ ایک گندگی ہے اس میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ پھر جب وہ پاک ہو جائیں اچھی طرح سے تو اس طریقے سے ان کے پاس جاؤ جس کا اللہ نے تم کو حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور وہ دوست رکھتا ہے پاک رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر موضوع پہ بات کی ہے جس میں انسانیت کا فائدہ ہے اور اسی بات سے قرآن پاک کی عالمیت ثابت ہوتی ہے جب ہر مسئلے کی بات قرآن پاک میں کبھی تفصیل سے اور کبھی اشارتاً آ گئی تو پھر یہاں آج اس آیت میں اس مسئلے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس کا شکار ہر وقت امت کا ایک بڑا حصہ رہتا ہے اور وہ کیا ہے حیض پیریڈز کسی بھی معاشرے میں عورتوں کی کثرت ہوتی ہے عموماً اگر امت مسلمہ کو دیکھا جائے تو اس میں بھی عورتوں کی اکثریت ہے اور ان عورتوں میں سے بھی ہر وقت کوئی نہ کوئی پیریڈز کا شکار ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے نجی مسئلے کا حل بھی اس کتاب میں رکھ دیا کہ جس کے لیے پہلے ہی دن سے یہ بات کی گئی تھی کہ ذالک الکتاب لا ریب فی خدا للمتقین جو بچنا چاہے گا جو اپنی زندگی کے لیے اصول اخذ کرنا چاہے تو اس کے لیے اس کتاب میں رہنمائی ہے پہلے تو ہم خواتین کو دل سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمارے ایک مسئلے کو اس طرح قرآن پاک میں ذکر کیا اور آج ہمیں اس کا موقع دیا کہ ہم اس کو سمجھ رہے ہیں ایک علم وہ ہوتا ہے جو ہم اپنے معاشرے سے لے چکے ہوتے ہیں بچپن سے جوانی تک لیکن اکثر ہی دیکھا گیا ہے کہ وہ علم اس علم سے مختلف ہوتا ہے جو شریعت میں دیا جاتا ہے کہ عموماً اس کے بارے میں جو معلومات ہمارے پاس ہوتی ہیں یا تو وہ روایات کہ نقل ہونے سے ہم تک پہنچی ہوتی ہیں یا خاندانی باتیں ہوتی ہیں یا کچھ تجربات ہوتے ہیں لیکن انسان جب اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھنا چاہتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ ہر معاملے میں میرے ساتھ بات ایسے ہی ہو یہاں ایک سوال آتا ہے کہ اسی جگہ اس کا ذکر کیوں ہوا تو میں آپ کے ساتھ اس آیت کے پیچھے والی آیت کو ملاؤں گی اور وہ آیت کیا تھی ولا تنکہ المشرکات حتی حت مشرقہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں اور ایمان والی کنیز بہتر ہے ایک مشرق عورت سے اگرچہ وہ تم کو اچھی بھی معلوم ہو اور اپنی عورتوں کو مشرق مردوں کے نکاح میں نہ دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں مومن غلام بہتر ہے ایک آزاد مشرق سے اگرچہ وہ تم کو اچھا ہی معلوم ہو یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف بلاتا ہے وہ اپنے احکام لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑے اگر ہم ان دونوں آیتوں اور بلکہ اس سے آگے والی ایک آیت لکم کم ہرس انا شئتم وقدموا سکم واتقوا الله وعلموا انکم ملاقوه وبشر المؤمنین تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں بس اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ اور اپنے لیے آگے بھیجو اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تمہیں ضرور اسی سے ملنا ہے اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو اگر ہم ان تینوں آیتوں کو جمع کر کے دیکھیں کہ ان کا ساتھ ایک دوسرے کے بعد آنا ہمیں کیا بتاتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے نکاح کی بات کی ایک عورت اور مرد کا لیگل اسٹیٹس ایک عورت کا مرد کے لیے حلال ہونا اور ایک مرد کے دل میں ایک عورت کے طرف سے جذبات کا آنا جائز قرار دیا جاتا ہے نکاح کے ذریعے سے نکاح کا لفظی معنی ہوتا ہے باندھنا مگر اسلامی اصطلاح میں عورت اور مرد کا ایسا عقد اور معاہدہ یعنی ایگریمنٹ جو ان کو حلال کر دے اس کے بعد پھر عورت مرد کے لیے اور مرد عورت کے لیے حلال ہو جاتا ہے ان کاموں کے لیے جس کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اب جب مرد اور عورت نکاح کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھی بنتے ہیں نا تو اس کا اصل مقصد لسٹ اور خواہش کو پورا کرنا ہی نہیں یہ محض شہوت رانی کا ایک ذریعہ نہیں بلکہ ایک با مقصد تعلق ہے جو کسان اور کھیت کے درمیان ہوتا ہے اس میں انسان کو اتنا ہی سنجیدہ ہونا چاہیے جتنا کسی کھیتی کو اگانے کا منصوبہ بنانے والا سنجیدہ ہوتا ہے لہٰذا اس سلسلے میں چند باتیں ہیں جو ضروری ہیں کہ سامنے رکھی جائیں پہلی چیز جو کسی بھی کامیاب فیملی لائف کی بیس بنتی ہے وہ کیا ہے کہ جوڑے کے انتخاب میں سب سے زیادہ جس چیز کو دیکھا جائے وہ ایمان ہے کیونکہ میاں بیوی کا تعلق بڑا نازک ہوتا ہے بہت سارے نفسیاتی یعنی سائیکلوجیکل خاندانی یعنی فیملی بیسڈ اور سماجی پہلو یعنی سوشل ویس ہیں کہ جن کو سامنے رکھنا پڑتا ہے اب اگر آپ سوچئے کہ اس قسم کا تعلق دو ایسی ہستیوں کے درمیان ہو جن کے اندر اعتقادی موافقت ہی نہ ہو جن کے نظریات ہی نہ ملتے ہوں جن کی سوچ نہ ملتی ہو جن کی خوشیاں نہ ملتی ہوں جن کے غم نہ ملتے ہوں تو ذرا سوچئے نتیجہ کیا نکلے گا ایک کی بربادی ضرور ہوگی کسی ایک کو اپنے نظریے کو قتل کرنا پڑے گا کسی ایک کو اپنے دین کے تقاضوں سے دور ہونا پڑے گا چلیے آپ کہتے ہیں ایک مومن ہے تو دوسرا غیر مومن تو ایک مومن اپنے غیر مومن جوڑے سے مصالحت کر لے اب وہ شوہر ہے یا بیوی اسی لیے میں جوڑے کا لفظ بول رہی ہوں ایک پارٹنر جو ایمان والا تھا وہ غیر مسلم سے اسیمیلیٹ ہو جائے مصالحت کر لے اعتقاد کے بنیاد پہ نتیجہ کیا ہوگا گھر بس جائے گا لیکن دین برباد ہو جائے گا سچ ہے کہ جھوٹ دوبارہ بولتی ہوں اگر ایک پارٹنر دین والا ہے اور دوسرا بے دین ہے اب دین والا بے دین کی مان لے گھر بس جائے گا مطمئن زندگی ہوگی نتیجہ کیا نکلے گا دین برباد ہوگا اولا کا یدون علنار دوسری صورت ہے کہ وہ مصالحت نہ کرے نہیں میرا دین میرا تمہارا تمہارا اب اس سے نتیجہ کیا نکلے گا کشمکش کرشی ہر وقت کے جھگڑے وہ دین پہ رہنا چاہتا ہے دوسرا دین پہ نہیں رہنا چاہتا نتیجے میں گھر کا سکون برباد ہوگا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا نکاح کی بات پہلی دفعہ یہاں قرآن پاک میں آ رہی ہے آگے کئی جگہ آئے گی لیکن جو پہلا اصول اور ضابطہ نکاح کے ناطے سے قرآن پاک نے ترتیب کس ناطے سے دیا وہ کیا دیا ولاطن کے ہل مشرقات آپ سمجھے اس بات کو اس سے پہلے یہ نہیں گزرا لفظ کہ تن کے ہل مومنات ترتیب کے اعتبار سے ایسا ہونا چاہیے نا ہم عموماً ایک میسج لکھیں ایک پیغام لکھیں ایک ایسے لکھیں تو ہم بات کیسے شروع کریں گے کہ یہ یہ کر لو اس کے بعد یہ نہ کرو لیکن ذرا غور کیجئے گا ترتیب پہ کہ پہلی بات کیا ہے کہ ولاطن کے حل مشرقات یہاں ایک اور اسلام کا جو مزاج ہے اس کی طرف بھی روشنی ڈالوں گی کہ لا سے بات شروع ہو رہی ہے جب اللہ کے بندے کے ساتھ تعلق کی بات ہوئی تو کہا لا الہ الا اللہ یعنی کہا الہ اللہ دیر از نو گاڈ بٹ اللہ شوہر اور بیوی کے لیگل ریلیشن شپ کی بات ہوئی تو یہ نہیں کہا کہ وہ تن کے حل مو ولا تن کے حل مشرکات کیا کہا کے حل مشرکات نہیں کر سکتے بالکل نہیں کر سکتے نہیں نہیں ایک صورت ہے اور وہ کیا ہے حتی ایمان آ جائے اصل ممانعت اس کفر سے ہے کافرہ سے نہیں کفر برا ہے کافر برا نہیں کفر کو نکال دو تو پھر نکاح کر سکتے ہو اس سے بھی زیادہ کوئی لاجیکل بات کر سکتا ہے اس معاملے میں پیچھے ہم نے پڑھی تھی آیت بیر لئی سلبر سے شروع ہونے والی وہاں سے ہم مختلف قسم کی نیکیوں کا ذکر پڑھتے پڑھتے آج یہاں اس مقام پہ آ گئے کہ جہاں ویمن رائٹس کی بات شروع ہو رہی ہے اصل میں یہاں سے عورتوں کے حقوق شروع ہوں گے اور پارے کے آغاز سے اگر دیکھیں تو وجال ناک ام متم او مسلمانوں ہم نے تمہیں امت وسط بنایا اور یہاں بتا دیا گیا کہ امت وسط کی خوبی ہی کیا ہے کہ ہر طبقے کے حقوق کا خیال رکھا جائے اور خاص طور پہ کمزور سمجھی جانے والی خواتین ان کو ان کے حقوق دیے جائیں جتنی اسلام نے عورتوں کے حقوق پہ بات کی کسی دوسرے مذہب نے اس کے بارے میں بات نہیں کی پھر یہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ امت وسط والو اگر تمہارے گھروں میں سکون نہیں ہوگا تو بتاؤ تم دنیا میں سکون کہاں سے لاؤ گے اگر تمہارے گھر امن چین والے نہیں تو بتاؤ تم دنیا کو امن کا پیغام کہاں دو گے یاد رکھیے کہ کسی معاشرے کا خاندانی نظام فیملی سیٹ اپ اگر اچھا ہو جائے تو وہ ملک مستحکم ہو جاتے ہیں یہ چھوٹا سا یونٹ ہوتا ہے کسی سوسائٹی کا چھوٹے چھوٹے یونٹ بنتے جاتے ہیں پرسکون مطمئن تو نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اس ملک میں سکون پا لیتے ہیں لیکن جہاں ایک چھوٹا یونٹ بگڑ جاتا ہے نا تو پھر بڑی تصویر اچھی نہیں بنتی بظاہر ترقی کی منزلوں پہ فائز سائنس اور میڈیا اور اسی طرح کی باقی چیزوں کے بیچ میں ترقی کرتے ہوئے لیکن وہاں خاندانی نظام کمزور ہے فیملی سیٹ اپ ٹوٹا پھوٹا مس میچ ہے پہلے تو کوئی بنیادی نہیں کوئی مماثلت ہی نہیں جانوروں کی طرح جس کا دل جہاں چاہا منہ مار لیا نکاح کی تو ضرورت محسوس ہی نہ کی نتیجہ کیا ہے کسی مناسب وقت پہ آپ کے سامنے رکھوں گی ایک اسلام کا نظام اور اس کے نتائج ایک مسلمان گھرانہ کیسا ہوتا ہے اور اس کے اپوزٹ ایک ایسا معاشرہ جو صرف لسٹ اور گلیمر پہ بیسڈ ہو نتیجہ کیا ہے لیکن یہ بات کہہ دوں گی کہ کچھ حکومتیں ایسی ہیں جو تلوار سے ٹوٹتی ہیں جہاں دشمن باہر سے آتا ہے اور حملے کر کے اس ملک کو چھین لیتا ہے لیکن کچھ حکومتیں ایسی ہیں کہ جو اپنے ہی فیملی نظام کے ٹوٹنے سے ٹوٹتی ہیں اور مجھے تو حالات ایسے ہی دکھتے ہیں تو پہلی وجہ کیا سمجھ میں آئی کہ شوہر اور بیوی کے بیچ میں مماثلت ہونی چاہیے اس موقع پہ آپ وہ ساری کہانیاں سوچ سکتے ہیں ان کو نظر میں لا سکتے ہیں جو آپ اپنے ارد گرد سنتے ہی رہتے ہیں کہ جب سے مسلمانوں کے بیچ میں غیر مسلموں کے ساتھ شادی کرنے کا رجحان عام ہوا تو مسئلے اور مسائل کیا رہے اولائک یدون النار واللہ یدعو وید الجنہ آپ ذرا سوچ سکتے ہیں اس فیملی کو کہ جہاں مماثلت ہی نہیں میں مثال دیتی ہوں اور میں اکثر اس چیز کو محسوس کرتی ہوں جب میں کسی ایسے موقع پہ موجود ہوں جہاں غیر مسلم اور مسلم کا جوڑ بنتا ہے بظاہر بڑی محبت ہوتی ہے ایک ایسا ہی موقع تھا ہم بھی وہاں انوائٹڈ تھے اور بڑی محبت سے شادی ہو رہی ہے میں نے دل میں سوچا کہ یہ لڑکا اس لڑکی سے محبت کرتا ہے نا تبھی تو اس کے لیے گھر والوں کے سامنے آ گیا اس کو یہ اچھی لگتی ہے نا اسی لیے اس کو پروان نہ ہوئی کسی چیز کس نے کہا مجھے اس سے کرنا ہے لیکن کل کیا ہوگا شادی ہو گئی چلے گئے گھر صبح فجر کا وقت ہوگا یہ لڑکا اٹھ کے نماز پڑھے گا نا کیا یہ لڑکی اٹھے گی یا یہ کہے گا کہ اٹھو نماز پڑھتے ہیں پہلا اختلاف شادی کے چند گھنٹوں کے بعد ہو گیا اس سے بھی پہلے ایک اور اختلاف ہو سکتا ہے جس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے جنابت کی حالت اگر وہ اس سے کچھ فائدہ اٹھاتا ہے تو شوہر غسل کرے گا نا بیوی بی سے کیا کہے گا کتنی ہیزیٹیشن ہوگی نا پہلا مسئلہ آئے گا نا ذہن میں پتہ نہیں اس کو لینا بھی ہے ضروری کہ نہیں لینا یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا شادی سے پہلے کسی مولوی صاحب سے یہ بھی پوچھوں کہ نہ پوچھوں میں تو کسی اور ہی خیالوں میں تھا اب پتہ نہیں اگر چلو یہ نہیں لیتی تو خیر ہے کیا دل مانے گا اس کے ساتھ دوبارہ بیٹھنے کو پہلا اختلاف چند گھنٹوں کے بعد ہو سکتا ہے اس سے بھی ڈیپتھ میں جائیں تو اس سے پہلے کے بھی اختلاف موجود ہو سکتا ہے چلے فجر کا وقت گزر گیا کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھیں گے ناشتہ کر رہے ہیں شوہر دائیں ہاتھ سے کھائے گا بیوی یا دوسرا کوئی بھی ساتھی میں اس وقت اس بحث میں نہیں ہوں میں صرف آپ کو وہ سوچ دینا چاہتی ہوں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بے جوڑ شادیوں سے منع کیا وہ بائیں ہاتھ سے کھاتی ہے وہ لیفٹ سائڈ ہینڈ سے کھا رہی ہے اختلاف ہوا کہ نہ ہوا دل میں گرا پڑے گی نا ایک ایک موڑ چوبیس گھنٹے صرف آپ لے لیں ٹوینٹی فور آورز جو ایک کپل ساتھ گزارتا ہے نتیجہ کیا نکلے گا ہو سکتا ہے کہ محبت میں ہے خواہش میں ہے جذبات کی تسکین کا وقت ہے بیچ میں نماز کا وقت آ جائے اگر وہ ایک چھوڑتا ہے تو دوسرے کا موڈ خراب ہوگا نا کہ تمہاری تو نماز کا وقت ہے میرا کیا قصور ہے باہر جانا ہے اس کو اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا ہے کیا اس مرد کی غیرت پہ ہاتھ پڑے گا کہ نہیں کل تک تو یہ اور بات تھی آج یہ میری بیوی ہے لوگ اس کی کھلی ہوئی ٹانگیں دیکھیں گے دل میں آئے گی نا بات چلے سارے مرحلے طے ہو گئے وقت گزرتا گیا کچھ دن اور گزر گئے جمعے کا دن آ گیا جو شادی کے شروع کے دن ہوتے ہیں نا اس میں دل جاتا ہے کہ ہر وقت ساتھ رہے میں نے دیکھا لوگ گروسری لینے بھی جاتے ہیں تو کہتے ہیں بیوی کو چلو ساتھ چلتے ہیں اچھا لگتا ہے نا کیونکہ انسان شروع میں ایک دوسرے کو سمجھتا ہے دیکھتا ہے ملتا ہے جمعے کا دن ہے اب شوہر نماز پڑھنے جانا چاہتا ہے مسجد میں کیا بیوی کو دعوت دے گا نہیں دے گا نا اس کا دل چاہے گا بیوی چلے لیکن جا نہیں سکتی یا کہہ نہیں سکتا یا کچھ اور دو ہی باتیں یا تو اپنی چھوڑ دے گا یا پھر اس کو تھوڑا موڈ خراب کر کے ہو جائے گا کھانا کھانے کو دل چاہا رات کو بیوی کا دل چاہتا ہے کہ چلیں فلاں ریسٹورانٹ میں جا کے ایسی چیز کھاتے ہیں جس کا لفظ یہاں لانے کو دل نہیں چاہ رہا میرا اس کا فیورٹ ہے وہ میٹ اور اس ریسٹورانٹ میں سب کچھ ایسا ہی ہے جس میں کچھ شوق ہے وہ فرمائش کرتی مجھے آج وہاں کھانے پہ جانا ہے اب مرد سوچ میں پڑے گا نا کہ میں لے کے جاؤں کہ نہ جاؤں کیا کروں وہ کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے اس شرط پہ جاتا ہوں کہ تم کھانا میں نہیں کھاؤں گا ایک صورت یہ ہوگی پہلی بات ہے کہ اس پہ عورت کو مزہ ہی نہیں آئے گا اور دوسری صورت چلے گئے عورت کھا رہی اور مرد کچھ نہیں لے رہا کیا یہ میچنگ ہے انجوائے کرے گی وہ اس جگہ کو پھر دوسری صورت کیا ہوگی کہ چلو پھر میں بھی چکھ لیتا ہوں کہ کھا لو نہ کچھ میرے لیے کھا لے یدعو الى الجنہ رب کی پکار جنت کی ہے ایسے ساتھیوں کی پکار جہنم کی ہے ساتھ گزرتا رہا گزرتا رہا رمضان کا مہینہ آ گیا تیس دن صبح و فجر سے پہلے کیا اختلاف نہیں اٹھے گا اور ذرا سوچیے اس مرد کی کیا بدقسمتی نہیں کہ سارے دن کا تھکا ہارا گھر آئے اور اکیلا بیٹھ کے روزہ افطار کرے افطاری کے وقت مسجد میں جاتا ہے تو بیوی گھر میں ہے اور گھر پہ رہتا ہے تو وہ روحانیت نہیں ملتی جو رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے پھر تراوی پہلے تو ہو سکتا ہے مارے باندھے چلا ہی جاتا ہوگا بیچارہ سمجھا کے کہ ابھی آ جاؤں گا دس منٹ میں چار فرض پڑھ کے آ جائیشا کے اور جب رمضان میں وہ ایک سے دو گھنٹے لگا کے تراوی پڑھ کے آئے گا تو گھر میں آنے تک کیا بی کا موڈ ٹھیک ہوگا نہیں جاتا تو یادون النار چلا جاتا ہے تو واللہ یدعو الجنہ لیکن زندگی خراب ہوتی ہے چلے بچہ پیدا ہو رہا ہے کیا کریں گے اس کو نام رکھنا ہے کچھ اور اس کو نام رکھنا ہے اسلام والا گیا نا امتحان اس کو دینی ہے بچے کو گھٹی اور وہ کرتے ہیں منع کہ خبردار بچے کو دو سال سے پہلے ہنی نہ دینا اس کو دلوانی ہے آزان بچے کے کان میں ان کو چلانا ہے میوزک کیونکہ درد اور تکلیف میں کمی ہو جائے اس وقت عورت کی اس کو رکھنا ہے اس کا نام محمد یا کچھ ایسا ہی اور خوبصورت نام اس کو رکھنا ہے نام کوئی اور اس کو پلوانا ہے دودھ ماں سے اس کو سجانا ہے اپنے سینے کو اپنا فگر خراب نہیں کرنا باؤنڈ نہیں ہونا اختلاف ہوا کہ نہ ہوا اور اسی طرح کے وہ سارے اختلافات جو بچے کی تربیت کے مراحل میں آتے ہیں بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتی ایک واقعہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں بات بڑی جلدی واضح ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ تعالی ایک شخص ان کے پاس آیا ساتھ اپنے جوان بچے کو لے کے کہا کہ اے امیر المومنین اس بچے کو سمجھائیے میرا گستاخ ہے نا فرمان ہے اس سے پہلے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بات کرتے وہ لڑکا بول اٹھا کہ آپ مجھے کچھ بھی کہہ دیں لیکن پہلے میرے ایک سوال کا جواب دے دیں اور وہ سوال کیا ہے کہ بیٹا ہونے کے ناطے میرے کیا حقوق تھے میرے باپ کے ذمے کہنے لگے تیرے باپ کے ذمہ تیرا پہلا حق کیا تھا آپ سب بھی ذرا سوچیے اپنے اپنے سوچ سے کیا سوچیں گے وہ سوچ کے لکھ لیں کونے میں پھر سنیے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بات کہنے لگے کہ تیرا سب سے پہلا حق یہ تھا کہ تجھے ایک اچھی ماں دیتا دوسرا حق کیا تھا کہ تجھے ایک اچھا نام دیتا اور تیسرا حق یہ تھا کہ تیری اچھی تربیت کرتا ان تین باتوں کو سن کے وہ جوان لڑکا کہنے لگا تو پھر میں آپ کے سامنے اس چیز کا اظہار کرتا ہوں کہ میرے باپ نے میرا ایک بھی حق ادا نہیں کیا کیوں اس نے شادی کی تو ایک مجوسی عورت سے کی فائر پر اس نے میرا نام رکھا تو جوالا رکھا یہ جو جالے لگتے ہیں نا گھروں میں انکبوت اس کو جوالا کہتے ہیں بے مقصد بیکار نام اور عربوں میں عام رواج تھا جانوروں کیڑوں اس طرح کی چیزوں کے نام رکھتے تھے جیسے اسد نام آج بھی مشہور ہے شیر کو کہتے ہیں یعنی اس نے نام اچھا نہیں رکھا تیسرا کیا ہوا کہ چونکہ میری ماں دی تو اس نے کیا کیا میری اچھی تربیت نہیں کی یہ بات سن کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اس کے باپ سے کہ آپ اس کو لے جائیں قصور اس کا نہیں آپ کا ہے کیونکہ آپ نے ان کے حق نہیں دیے عموماً آج رشتوں کے موقع پہ ہم کیا دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں آئے تمہیں تو میں کہنا انفسکم دیکھو آگے کیا بھیج رہے ہو شادی صرف خواہش کا نام نہیں لسٹ کا نام نہیں یہ ایک جوڑ ہے لہذا بے جوڑ شادیاں زیادہ دن دنیا میں بھی خوشی نہیں دیتی پھر کیوں وہی باپ جنہوں نے بڑی تمناؤں سے وہ شادیاں کی ہوتی ہیں اپنے چند سال کے بچوں کو لا کے اپنی ماؤں کی گود میں ڈال دیتے ہیں اپنی بہنوں کی گود میں ڈال دیتے ہیں تم کرو تربیت اس بچے کی یہ عورت نہیں کر سکتی ذرا سوچئے جو آپ کو پسند تھا وہ آپ کی بچے کو کیوں نہ پسند ہو جو چیز آپ کی پسند کی تھی وہ دوسروں بچے کے لیے کیوں نہ رہی اس لیے کہ پھر انسان کانشیس ہو جاتا ہے کہ یدون واللہ الى الجنہ تو یہ تھی پہلی بنیادی وجہ جس سے ایک اسٹرانگ فیملی سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے دوسری چیز شادی کے وقت جس سے گزرنا یا جس کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے اور وہ کیا ہے کہ دونوں لوگ یعنی دونوں پارٹنرز ان کا یہ تعلق اللہ کی بناوٹ کے مطابق فطری ڈھنگ پہ ہو نیچرل وے آف لیونگ ہو ان کا یعنی فطری تعلق ہو غیر فطری نہ ہو انسانی تعلق ہو حیوانی نہ ہو دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ وہ تعلق ایسا ہو کہ جس میں عورت کے حقوق کا بھی خیال ہو جیسے کہ مرد اس سے تقاضا کرتا ہے اسی لیے یہاں فرما دیا ہوا یس سلو نق انل محید یہ آپ سے پیریٹس کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ ہے جواب اس بات کا ایک آیت میں شوہر بیوی کو بہترین طریقے سے گائیڈ کر دیا گیا کہ تمہارا آپس کا تعلق کیسا ہو کیونکہ جب ہم غیر فطری زندگی گزارتے ہیں نا یا غیر فطری تقاضے کرتے ہیں نا تو وہ زیادہ دن تک نپتے نہیں ہیں یہ تعلق خوشی کی بجائے نہ خوشی کا سبب بنتا ہے بوجھ بننے لگتا ہے یہ تعلق پوچھے ان بیویوں سے جن کے شوہر ان سے غیر فطری مطالبے کرتے ہیں اس وقت ان پر تو ہو سکتا ہے حیوانیت تاری ہو شیطنت غالب ہو لیکن ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ بیوی کے جذبات کیا ہیں اس کے دل پہ کیا گزرتا ہوگا جب شوہر اس سے ایسی چیزوں کے تقاضے کریں کہ شاید جو جانور بھی نہیں اپنی فیمیل سے کرتے ہوں گے تو لہٰذا اس ایک آیت میں وہ پورے آداب سکھا دیے جو کسی بھی اس تواجی زندگی میں کامیابی کا سبب بن سکتے ہیں جس سے جوڑے میں محبت بڑھ سکتی ہے تیسری چیز جو ایک گھر کو کامیاب کرتی ہے وہ کیا ہے کہ ہر مرحلے پر انسان کے اوپر اللہ کا خوف غالب رہے وہ جو رویہ اختیار کرے یہ سوچ کر کرے کہ بالآخر اس کو رب العالمین کے سامنے جانا ہے جو کھلے اور چھپے ہر ایک سے باخبر ہے اسی لیے پھر آیت 223 میں فرما دیا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ اپنے لیے آگے بھیجو اپنی آخرت کے لیے عملے سوالے بھیجو جو کچھ یہاں کرو یہ سمجھ کر کرو کہ تمہارا کوئی کام صرف دنیا کے لیے نہیں ہر کام کا ایک نتیجہ تم نے آخرت میں دیکھنا ہے جو یہاں کرو گے وہ وہاں ملے گا اور یہ مقصد ایک بھانچ تعلق نہ ہو اولادیں پیدا کرو نسل کو بڑھاؤ بیوی کے پاس جاؤ خواہش سے ہی نہیں مقصد سے بھی جاؤ تاکہ کل تمہارے بعد ہاتھ اٹھانے والے موجود ہوں جو تمہارے حق میں دعائیں خیر کر سکیں وہ وقت جب تمہیں دعاؤں کی ضرورت ہوگی تو یہ تھا ان تین آیتوں کا رب جس کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہم آیت نمبر 222 کو دیکھیں گے عَنِ الْمَحِيدِ یہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حیض کیا ہے پیریٹس کیا ہیں تو چند باتیں اس ناطے سے کر کے آپ کے سامنے اس آیت کو ہم آگے بڑھائیں گے کہ حیض کیا ہوتا ہے اور اس کے کچھ احکامات جو ان آیتوں میں ہیں اور اس کو ہم تھوڑا سا اس حد تک دیکھیں گے کہ جہاں تک کسی کے لیے بھی ضرورت ہوتی ہے سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کی تو حیض اس خون کو کہتے ہیں جو بالغ عورت کے رحم سے نکلتا ہے یعنی پیوٹی کی ایج پہ آنے کے بعد عورت کے یوٹرس سے جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو پیریڈز کہتے ہیں تین طرح کی عورتیں ہوتی ہیں حیض کے ناطے سے ایک وہ عورتیں ہیں جن کو پہلی بار حیض آتا ہے دوسری وہ خواتین کہ جن کی ایک سیٹ روٹین ہے عادت ہے کچھ دن ہے اور ہر مہینے ایسے ہی چلتا ہے اور تیسری وہ عورت ہے کہ جس کی کوئی روٹین نہیں ہم ان تینوں کو الگ الگ دیکھیں گے پہلی بار جس کو حیض آتا ہے تو اس کے لیے کیا معاملہ ہے کہ جو ہی وہ بلیڈنگ کو دیکھے تو نماز روزہ ترک کر دے اور پاکیزگی کے دنوں کا انتظار کرے جب یہ دن گزر جائیں تو نماز پڑھے گی نہائے گی نماز پڑھے گی اگر اس کے بعد بھی خون جاری رہے تو وہ حیض نہیں رہے گا وہ استحاظہ کہلائے گا اور وہ عورت مستحاضہ ہوگی اس کی بات ہم کریں گے یعنی ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ ہر بلیڈنگ کو پیریڈ سمجھا جاتا ہے اور اس کی بنیاد پہ بہت ساری نمازیں اور روزے قربان ہو جاتے ہیں تو ذہن میں بات رہنی چاہیے کہ جب کسی کی عادت ہو عادت گزرنے کے بعد بھی اگر وہ بلیڈنگ دیکھے تو پھر اس نتیجے میں کیا ہوگا کہ وہ ان دنوں میں نماز ادا کرے گی اور اپنے باقی سارے کام بھی کرے گی جو حیض کی وجہ سے چھٹے ہوئے تھے اب یہاں بات ہوئی یس سلونا کا انل محیط یہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں یقیناً آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال اٹھنا چاہیے اور نہیں اٹھا پھر سوچئے کہ کیوں نہیں اٹھا کہ یہاں یہ لفظ کیوں نہ آیا کہ یس سلون کا انل حیض یہ مہید کیوں کہا گیا اس لفظ نے ایک چیز کو واضح کیا اور وہ کیا ہے کہ محیض کا لفظ دو چیزوں پہ آتا ہے اور وہ کیا حیض کے دن اور حیض کی جگہ عورت ناپاک نہیں کل ہوا اذن کہہ دیجئے وہ گندگی ہے کیا گندگی ہے آپ کے ذہن میں فوراً آئے گا کہ عورت گندی ہے یا عورت گندگی میں ہے کیونکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے اس دور میں بھی جب علم کا دور دورہ ہے بعض لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان دنوں میں عورت گندی ہوتی ہے جو لوگ تھوڑی سی گرامر کی ہاؤ ٹو نو رکھتے ہیں میں ان کی توجہ خاص طور پہ اور باقی لوگوں کو عمومی انداز سے کہوں گی کہ لفظ ہوا پہ غور کیجیے قل ہوا ہوا ضمیر ہے پروناؤن ہے اور مذکر کا ہے میل کے لیے آتا ہے اگر یہاں حیض والی عورت ناپاک ہوتی تو لفظ کیا آنا چاہیے تھا ہیا قل ہیا اذن ازن یہ عورت گندی ہے یہ عورت ناپاک ہے حالانکہ ہوا کہا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہوا کی ضمیر وحید کی طرف جاتی ہے آپ کہیں گے کہ کیا کوئی یہ کہتا ہے کہ عورت گندی ہوتی ہے اور کیا ایسا معاملہ ہے تو اس دور میں جب کہ اللہ کے وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کلام اتر رہا تھا اور یہ باتیں سامنے آتی تھیں اس سے پہلے دیندار طبقے میں جو لوگ معروف تھے وہ یہود تھے تو یہود کا معاملہ اس معاملے میں کیا تھا کہ وہ عورتوں کو ناپاک سمجھتے اور ان دنوں میں ان سے قطع تعلق کر دیتے صحبت بھی نہ کرتے کوئی کسی قسم کا معاملہ نہ کرتے ان کو الگ کر دیتے ان کا کھانا پینا سب منحوس سمجھتے ہوئے کہ یہ عورتیں ناپاک ہیں جبکہ نصارہ کرسچینس جو کہ اس دور میں تھے وہ بالکل ہی کسی پابندی کو اپنے اوپر نہ لیتے اور عورت سے صحبت بھی کر لیتے یعنی انٹرکورس تک بھی کر لیتے اب یہ دو مذہبی طبقے جو پہلے سے دو مختلف قسم کی چیزوں کو ظاہر کر رہے تھے تو اس کو دیکھتے ہوئے صحابہ کرام کے دل میں سوال اٹھا تو پھر انہوں نے سوال کیا تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ یس سلو نک تو پھر یہاں یہ سوال کاف کی ضمیر صحابہ کرام کی طرف ہوگی کہ انہوں نے آپ سے پوچھا محیض کے بارے میں کے بارے میں پوچھا تو آپ ان کو کہہ دیں کل ہوا اذن یہ گندگی ہے یعنی یہ گندگی کے دن ہے اذیت کے دن ہے کس کے لیے اذیت ہے عورت کے لیے بھی اذیت ہے کیونکہ عورت ان دنوں صحت سے زیادہ بیماری کے قریب ہوتی ہے ہارمونل چینجز آتی ہیں عورت کے اندر کمزوری کا احساس ہوتا ہے اور شوہر کے لیے بھی یہ اذیت کے دن ہے کیونکہ وہ تعلق قائم نہیں کر سکتا تو لہذا فا تزیل النسا فل محیط تو بس عورتوں سے پھر حیض کے دنوں میں دور رہو الگ رہو یہاں فا تزیلو کا لفظ ازل سے ہے مخصوص جسمانی تعلق سے دور رہو یہاں پھر یہاں لفظ دیکھے گے فا تزیلو نہ نہیں کہا کہ ان عورتوں سے الگ ہو جاؤ بلکہ اگر آپ اس کو یوں سمجھنے کہ تزیلو فلم ہیت حیض کے دنوں میں عورت سے تعلق رکھنے سے دور رہو اور تزیلو کو اگر محیض کے ساتھ اس جگہ سے لیا جائے تو مطلب کیا نکلا کہ عورت سے اس جگہ سے دور رہو جہاں حیض کا خون آتا ہے اور یہی اصل حکم بھی ہے کہ عورت پاک ہوتی ہے عورت کے ساتھ مرد کھا بھی سکتا ہے ساتھ سو بھی سکتا ہے بات چیت بھی ہو سکتی ہے اور ساری چیزیں جو ہمیں احادیث سے ملتی ہیں کچھ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی لیکن بذات خود عورت کو الگ نہ کرو کیونکہ ایک تو وہ پہلے بیمار ہے دوسری صورت کیا ہے کہ آپ اس کو بالکل ہی الگ کر رہے ہیں لیکن افسوس کہ آج مسلمانوں کے ملکوں میں بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو ان دنوں میں ناپاک سمجھا جاتا ہے ایک ساتھی تھی تو وہ کافرستان گئی آپ کو بتایا کہ پاکستان میں ایک علاقے کا یہ نام ہے کہتی ہیں کہ میں نے وہاں جب وزٹ کیا اور ہمارے ساتھ گائیڈ تھا تو ہم نے کیا دیکھا کہ سامنے ایک ہال ہے بہت بڑا سا اور اس کی دیواروں پہ بڑی عجیب و غریب ڈرونی سی شکلیں بنی ہوئی ہیں جیسے وہ کھوپڑیاں ہوتی ہیں اور کراس لگے ہوتے ہیں نا ڈینجر اور خطرے کا کوئلے کے ساتھ لوگوں نے بنائی ہوئی تو کہنے لگی کہ میں نے پوچھا گائیڈ سے کہ یہ کیا ہے تو اس نے بتایا کہ اصل میں ہم عورتوں کے جو مخصوص دن ہوتے ہیں یا بچے کی پیدائش کے بعد سارے شہر کی عورتوں کو یا علاقہ جو بھی قریب کا ہے ان عورتوں کو یہاں بند کر دیتے ہیں اور پھر جب تک وہ پاک نہیں ہوتی ہم ان کو گھروں میں نہیں آنے دیتے تو یہ جگہ ان کے لیے بنی ہوئی ہے پھر انہوں نے پوچھا کہ اچھا کھانے کا کیا کرتے ہیں ان کی تو کہنے لگے کہ جو بھی جس عورت کے گھر والوں میں سے ہوتا ہے وہ جلدی سے کھانے کے وقت میں آ کے یہاں کھانا پھینک کے چلا جاتا ہے اس ڈر سے کہ کہیں اس سے سامنا نہ ہو جائے کہ اس کی شکل نہ دیکھ لے یہ ہے آج کی جہالت پہلی تکلیف کے دن پھر بچے کی پیدائش کے بعد دیکھیے جو کمزوریاں ہیں اور سلوک کیا ہو رہا ہے کہ اس کو الگ کر دینا یہ بات روک دی کیسا نہ کرو بلکہ فاتزل النساء فی المحید عورتوں سے خاص تعلق نہ رکھو کب تک نہ رکھو ولا تقربو ربو ہن نہ اور ان کے پاس نہ ہو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں یہ جو یت ہرنا کا لفظ ہے نا پہلا اس سے کیا مراد ہے کہ وہ حالت جس میں حیض تو ختم ہو چکا لیکن ابھی غسل نہیں کیا شاور نہیں لیا عورت نے وہ کیفیت اور اس کے بعد فضا ہرنا اور جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں یہ کون سی کیفیت ہے غسل بھی کر لیا پیریڈز بھی ختم ہوئے اور غسل بھی کر لیا فرق دونوں کا آپ سمجھ گئے یا تو ہر ختم ہو گئے لیکن ابھی شاور نہیں لیا اور تتا ہرنا شاور بھی لے لیا تو حیث امرکم اللہ تو آؤ ان کے پاس جہاں سے اللہ نے حکم دیا یہ بھی بات قابل غور ہے جہاں سے روکا تھا وہیں سے آؤ کسی اور جگہ سے نہیں یہ حکم کیوں دیا اس لیے کہ ان اللہ یحب التوابین اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ان سے محبت کرتا وہرین اور وہ بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی یہ جو بات جہاں رکھی تو اس میں ہمارے سامنے جو دو چیزیں آئیں وہ کیا ہیں ایس کے دنوں میں جو پابندیاں لگتی ہیں وہ کون سی ہیں پہلی پابندی کیا ہے روزہ بھی نہیں رکھے گی نماز بھی نہیں پڑھے گی لیکن روزے کی قضا کرے گی اور نماز کی نہیں کرے گی آپ کہیں گے اس کی کوئی دلیل ہے تو آپ کے سامنے اس کی دلیل رکھوں گی صحیح بخاری کی روایت ہے آپ نے فرمایا کیا ایسا نہیں کہ جب عورت حیض والی ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزہ رکھتی ہے اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں روزے کی قضاء کا حکم دیا جاتا تھا اور نماز کی قضاء کا نہیں یہ صحیح بخاری کی روایت اب کوئی اپنی بہت عقل لڑائے اور پوچھے کیوں وائے ایک وجہ کیا ہے جب ایک نہیں تو دوسری کیوں اور دوسری کیوں تیسری تو پہلی بات ہے کہ اللہ کا حکم جس نے پیدا کیا اس نے دے دیا لیکن اگر نہ ہی اس پہ سیٹسفیکشن ہو تو حکمتیں بھی معلوم ہو سکتی ہیں ایک عورت مہینے میں چھ دن نماز نہیں پڑھتی ساتویں دن جب وہ فارغ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی مثال ہے کہ مغرب کی نماز کے وقت وہ فارغ ہوئی مغرب کی نماز پڑھے گی ساتھ ہی اس کو اگر پچھلے چھ دنوں کی چھوڑی ہوئی تیس نمازیں بھی پڑھنی پڑیں ذرا سوچئے کیا حال ہوگا پڑھ سکتی ہے عشاء کا وقت ہو گیا اب ایک اور ہوگی اکتیس نمازیں ہو گئیں اس کے سر پہ فجر کا وقت آ گیا تو بتیس نمازیں ہو گئیں مشکل ہے لا کلف اللہ اس کے برقس روزے ایک سال میں چھ روزے چھٹے نا اب ایک عورت جس کے رمضان میں تقریباً چھ روزے چھٹے پورے سال میں رکھ سکتی ہے کہ نہیں ہر دو مہینے کے بعد اگر ایک چھٹا ہوا روزہ رکھے گی تو اینڈ آف دا وہ روزے پورے کر لے گی اللہ تعالیٰ نے اس کی رخصت دی ہے دوسری چیز جو حیض کے دنوں میں منع ہے وہ کیا ہے شوہر سے تعلق قائم کرنا اور اس کی دلیل یہی ہے ولا تقرب ہن ہن ہرنا اور پاک ہونے تک ان کے قریب نہ جاؤ اس میں یہ جو لفظ ہے کہ یت ہرنا اس پہ دو رائے ہمیں ملی بس کہتے ہیں میں آپ کے سامنے دونوں ہی رائے رکھوں گی اور پھر اس میں جس پہ بھی ہم عمل کر سکیں یعنی ایک رائے کیا ہے کہ جب خون بند ہو جائے یعنی پیریڈز ختم ہو گئے اب غسل کیے بغیر بھی عورت پاک ہے شوہر بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر سکتا ہے اور پھر دونوں کا اکٹھا ہی غسل ہو سکتا ہے یعنی پیریڈز کا بھی اور جنابت کا بھی یہ رائے جو ہے یہ ابن حضم اور بعض اور ہیں علامہ البانی جو تھے ناصر الدین البانی انہوں نے بھی اس رائے کی تائید کی ہے ان کی ایک کتاب ہے بہت معروف اداب زفاف اس کے صفحہ نمبر 47 پہ یہ روایت موجود ہے تو پہلی رائے کیا ہے کہ جب پوری طرح پیریڈز ختم ہو گئے یہ قابل غور بات ہے کہ پیریڈز ختم ہو جائیں اس کے بعد یہ نہیں کہ پیریڈ ابھی ہیں اور بیچ میں تھوڑی دیر رکے اور تھوڑے پھر کچھ ایک بعد وقت میں آگے ایسا نہیں یعنی جب مکمل پاک ہو گئی عورت پھر اس کے بعد چلو غسل تو کرنا ہی تھا اس سے پہلے اگر تعلق قائم ہوتا ہے تو یہ اس رائے میں وہ کہتے ہیں کہ اس کی اجازت ہے دوسری ایک رائے ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں عورت غسل بھی کرے گی جب تک نہیں کرتی تو وہ صحبت نہیں ہو سکتی اور امام شوکانی جو ہیں انہوں نے اس کو رائے قرار دیا اب ہم کیا کریں دونوں میں اللہ تعالیٰ نے رخصت رکھ دی یہ اللہ کے دین کی وسطیں ہیں عام حالات میں تو ہمیشہ ہی دوسری رائے پہ عمل کریں کیونکہ یہ قابل ترجیح ہے زیادہ پاکی ہے عورت کو خود بھی اس میں زیادہ سکون محسوس ہوگا مرد کے لیے بھی خوشی کا باعث ہوگا کیونکہ حیض کی ایک اپنی گندگی اور ایک بدبو تو ہوتی ہی ہے اور اگر کبھی خدا نخواستہ کسی ایسے وقت میں یا کبھی ایسا معاملہ بھی ہو گیا کہ اس سے پہلے تعلق قائم ہو گیا تو پھر اس میں رخصت کا فائدہ لیجئے ایسی باتوں پہ بہت زیادہ جرا کرنے اور بحثوں میں پڑھنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی رخصتوں کو قبول کر لینا چاہیے اس کے علاوہ حیض کے دنوں میں تیسری چیز جو ممنوع ہے وہ کیا ہے کہ عورت مسجد کے پرینگ ایریا میں داخل نہیں ہو سکتی مسجد کا لفظ آتے ہی ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ مسجد سے مراد شاید پوری مسجد ہے تو ایسا نہیں ہے خاص طور پہ جو لوگ یو کے یو ایس اے اور کینیڈا اور جو ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں تو وہاں مسجدیں ایک پورا کمیونٹی سینٹر بھی ہوتی ہیں تو بعض دفعہ وہاں سکولز بھی ہوتے ہیں فوڈ ایریا ہیں بیبی سٹنگ کا ایریا وہاں عورت جا سکتی ہے کوئی حرج نہیں کوئی کامن ایریاز ہیں وہاں بیٹھے اور الحمد للہ اسپیکرس ہر جگہ موجود ہوتے ہیں اگر کوئی اسپیچ ہے کوئی لیکچر ہے تو عورت جا سکتی ہے صرف جو چیز منع ہے وہ کیا ہے پرئنگ ایریا جس میں دن میں پانچ وقت نماز ہوتی ہے وہاں نہیں جائے گی اس کی دلیل کیا ہے ابو دعوت اور ابن حزیمہ کی صحیح روایت ہے اللہ کے اللہ علیہ سلم نے فرمایا لا احل المسجد لحائد ولا جنوب میں مسجد کو حیض والی عورت اور جنبی کے لیے حلال نہیں کرتا یہاں یہ ذات رکھیے گا کہ کسی ضرورت کے کام کے لیے جانا پڑے یعنی اندر سے کوئی چیز اٹھا کے لانی ہے تو صرف گزرنا پڑے تو گزر سکتے ہیں کیونکہ بعض دفعہ صحابہ کرام کے گھر ایسے ہوتے تھے جگہ میں کہ مسجد نبی سے گزرنا پڑتا تھا تو گزر تو سکتے ہیں لیکن ٹھہر نہیں سکتے جو چوتھی چیز بنتی ہے وہ کیا ہے دنوں میں جو عورت نہیں کر سکتی طواف نہیں کر سکتی کیونکہ اللہ کے نبی وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی جو آپ کے ساتھ تھیں ابھی ریفرنس اس کو میں آپ کو حدیثوں کے ساتھ ہی لکھاؤں گی تو آپ نے ان کو کہا تھا کہ سب کچھ کرو لیکن طواف نہ کرو اور آپ دیکھیے کہ مسجد حرام کے اندر نہیں جا سکتی اسی لیے طواف من ہے نا صحیح کرنے کے بارے میں یہ ہے کہ ویسے تو کر سکتی ہے عورت اگر طواف کر لیا ہوا تھا لیکن اس کے بعد پیریڈ آئے تو صحیح کر سکتی ہے اللہ کے نبی وسلم کے دور میں ایسا موجود تھا حکم لیکن آج کے دور میں چونکہ مسجد کا حصہ بن چکی ہے صحیح والی جگہ تو پھر اس سے بھی منع کیا جاتا ہے تو لہٰذا طواف جو ہے وہ منع ہے اور طواف اصل میں ایک قسم کی نماز ہی کی کیفیت ہوتی ہے باقی رہ گئی بات قرآن پاک کا پڑھنا تو اس کے بارے میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں لیکن اس کے لفظوں کو نہیں چھو سکتی اور اگر کوئی ایسی قرآن کتاب ہے جس میں ساتھ ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے یا تفسیر لکھی ہوئی ہے تو ایسے دنوں میں اگر اس کو اٹھا لیا جاتا ہے اور عربی کے لفظوں پہ ہاتھ لگائے بغیر یا گلوز پہن کے یا پین کے استعمال سے اگر فائدہ اٹھا لیا جائے تو اس کی بھی رخصت موجود ہے انشاءاللہ اللہ تعالی اور اس پہ ہم ان شاء اللہ آگے جا کے بات کریں گے جب وہ قرآن کی ایک خاص آیت آتی ہے اس کے روشنی میں صورت واقعہ میں تو اس میں اس کے سب ریفرنسز بھی آپ کو لکھائے جائیں گے انشاءاللہ ایک اور چیز جو پسندیدہ نہیں ہے حیض کے دنوں میں اور وہ کیا ہے عورت کو طلاق دینا جس کا ذکر انشاءاللہ اگلے سبقوں میں آئے گا کہ طلاق نہیں دے سکتے پاک ہونے کا انتظار کیا جائے گا اور پاکی بھی وہ یعنی عورت کے بعد فارغ ہونے میں جس میں مرد نے بیوی سے تعلق قائم نہ کیا ہو اس کی تفصیل انشاءاللہ طلاق کے موضوع میں آئے گی ایک دفعہ ایک صحابی تھے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو تو انہوں نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں یعنی پیریڈز کے دوران طلاق دے دی تو نب سے رجوع کا حکم دیا اور فرمایا کہ اسے پاک ہونے تک اپنے پاس رکھو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کیا جائز ہے اس میں کیا کر سکتے ہیں عورت کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بوسو کنار یعنی عورت مرد کے ساتھ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اس کے جسم کے باقی حصے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے صحیح مسلم کی روایت ابو دعوت اور ترمزی کی روایت ہے نسائی میں بھی ہے اس نو کل شعین اللہ نکاح جمع کے علاوہ سب کام کر سکتے ہو یعنی اصل حرام شرم گاہ ہے باقی چیزیں نہیں تو بہرحال ایسے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے رہنمائی دی ہے جو زیادہ تفصیل سے ان چیزوں کو دیکھنا چاہے تو حدیث میں ایسے ابواب پورے موجود ہیں جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے دوسری چیز جو عورت کر سکتی ہے وہ کیا ہے اللہ کا ذکر کوئی ممانعت نہیں کوئی ذکر کوئی اذکار کوئی آیت کو پڑھنا ایسے کہ جس سے انسان کی عادت ہے اگر پڑھ سکتی ہے کوئی حرج نہیں اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر تو دلوں میں ویسے ہی آتا ہے رہتا ہے اس کی یاد ہے تو جس زبان پہ اللہ کا نام نہ آئے گا وہ کیا ہوگا کلمہ پڑھتے ہیں نا ہم خدا نخواستہ پیریڈ میں اگر کوئی عورت مرتی ہے تو کیا وہ کلمہ نہیں پڑھے گی اور وہ کلمہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے تو وہ قرآن کے لفظ ہوئے تو لہٰذا ذکر اذکار بھی کر سکتی ہے دینی محفلوں میں جا سکتی ہے درس و تدریس کر سکتی ہے یعنی درس دے بھی سکتی ہے سن بھی سکتی ہے نوٹس بھی لے سکتی ہے یاد کرنا پڑے تو یاد بھی کرے گی سنانا ہوگا تو سنائے گی بھی یہ سب چیزیں بھی کر سکتی ہے پھر اسی طرح احرام پہن بھی سکتی ہے عرفہ کے میدان میں اگر عورت موجود ہے حج کے لیے تو وہاں وقوف کرے گی جو سب کام دوسرے لوگ کریں گے مینا میں جا سکتی ہے مزدلفہ میں جائے گی عورت اور یہ سب کام کرے گی لیکن جب تہارت ہوگی تو غسل کے بعد پھر وہ بیت اللہ کا طواف کر لے گی جو کہ اس کا چھٹ گیا تھا اس کو پورا کرے گی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیض آ گیا تھا اپنے حج کے دوران تو آپ نے ان کو یہی فرمایا تھا کہ اف علی ما یف الحاج تو وہ سب کام کر جو حاجی کرتے ہیں البتہ پاک اور صاف ہونے تک طواف نہ کرنا اور روایت میں آتا ہے کہ جب آپ پیریڈ سے پاک ہوئی تو آپ نے ان کو ان کے بھائی کے ساتھ ہی مدینہ میں ایک جگہ ہے وہاں بھیجا مکہ میں اور وہاں سے پھر انہوں نے احرام کی نیت کی اور آ کے طواف کیا تو آج بھی وہ رخصت موجود ہے جہاں آج مسجد عائشہ ہے یہ خاص صرف انہی عورتوں کے لیے رخصت ہے جو پیریڈز کے لیے نہ کر سکی تھی تو وہ کریں لیکن آج ہمارے ہاں عموماً اس جگہ پہ جا جا کے عمرے کرنے کا رجحان بھی دیکھا گیا جو کہ کرنا اللہ کے وسلم سے ثابت نہیں پھر ایک اور چیز جو عورت کے ساتھ جائز ہے اس کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں کی حالت میں ہوتی اور پانی پیتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ منہ لگا کر پیتے جس جگہ میں نے منہ لگایا ہوتا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے تو کل ہوا اذن یہ نہیں کہا کہ کل ہیا اذن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حائزہ عورت یعنی پیریڈز والی بیوی کے ساتھ مل کر کھانا کھانے کی اجازت طلب کی تو آپ نے مجھے اجازت اس کی دے دی مزن احمد اور ترمزی کی صنعت کے ساتھ یہ چیزیں موجود ہیں تو ہم نے عموماً اس بارے میں اپنے اوپر جو بوجھ لادے ہوئے مثلا عورت نے جو کپڑے پہن لیے اب وہ کپڑے اتارے گی پاک کرے گی دھوئے گی ایسی کوئی بات نہیں عورت کا پسینہ بھی پاک ہے عورت کا جسم بھی پاک ہے بعض وقت کتنے ہی اچھے اچھے کپڑے جو ہیں وہ اس لیے بیکار کر دیے جاتے ہیں کہ اب اس میں چونکہ پیریڈز میں یہ پہن لیے تھے تو ان چیزوں سے یعنی کوئی فرق نہیں پڑتا تاکہ مشکل سے بچا جائے اور آسانیوں والا دین ہے ہمارا تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کہی کہ یس سلون کا انل ماہید یہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں تو حیض کیا ہے بلوغت کے بعد عورت کو خاص دنوں میں جو خون آتا ہے یہاں ایک اور وضاحت کر دوں گی کہ پیریڈس کے علاوہ جو خون آتا ہے اس کو استحاظہ کہتے ہیں یعنی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے جسم کے کسی حصے سے خون نکلتا ہے ہاتھ سے نکل سکتا ہے کہیں کمر سے نکل سکتا ہے تو اسی طرح بعض دفعہ استحاضہ کی بیماری ہو جاتی ہے تو وہ اس کے احکامات فرق ہیں عموماً لوگ اس بارے میں کنفیوزڈ ہی رہتے ہیں کہ ہم کیا کریں تو اس کے لیے یعنی جو میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا کہ عورتیں تین قسم کی ہوتی ہیں تو ایک وہ عورت تھی جس کی بات کی تھی کہ یہ پہلی دفعہ خیز آنے والی دوسری وہ عورت ہے کہ جس کو ایک عادت معلوم ہے اس کے لیے حکم کیا ہے کہ جب اس کے عادت کے دن آ جائیں تو وہ اس کے پیریڈز ہیں اور جب وہ اس کے علاوہ اگر کسی دن میں کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے تو پھر وہ ان دنوں میں غسل کر کے نماز پڑھتی رہے گی یعنی مستحضہ عورت کون سی ہوتی ہے جس کا خون مسلسل جاری رہے اور اگر اس کی اس بیماری سے پہلے کوئی خاص عادت تھی دنوں کی تو اس کے لیے حکم کیا ہے کہ ان دنوں کو شمار کر کے نماز چھوڑ دے گی اور ہی وہ دن گزر جائیں وہ تاریخیں تو پھر اس کے بعد نماز بھی پڑھے گی اور جب نماز پڑھ سکتی ہے تو باقی سارے کام بھی جائز ہیں یہ الگ بات ہے کہ تکلیف کی وجہ سے پھر شوہر کو سے تعلق قائم نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے پھر اس کو عورت کو بھی تکلیف ہوگی اور بیماری کے بڑھنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے تیسری ایک صورت ہے کہ جس کی کوئی ہے ہی نہیں روٹین یعنی جو عورت ہے جس کو پتہ ہی نہیں کہ کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے اور کوئی روٹین نہیں تو اس کے لیے آپ دیکھیے کہ پیریڈز کے بلڈ کی دو پہچان ہوتی ہیں ایک یہ ہے کہ یہ گدلا ہوتا ہے بلیکش ہوتا ہے بلڈ اور دوسرا یہ کہ اس میں اسمیل ہوتی ہے جب عورت اپنے بلڈ میں ایسا فیل کرے کہ یہ دو چیزیں موجود ہیں تو ان دنوں میں وہ نماز چھوڑ دے گی اور جب بالکل پیور فریش قسم کا بلڈ جسم سے نکلے تو وہ پھر استحاظہ ہوگا اس عورت کے لیے یہ ہے کہ ہر نماز سے پہلے وضو کر لے اور پھر نماز پڑھے ایک حدیث رکھتی ہوں سامنے تاکہ مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نفس سلم سے پوچھا اس عورت کے بارے میں جسے بہت خون آ رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ استحاضہ کے آنے سے قبل مہینے میں جتنے دن اور راتیں وہ حیض میں گزارتی تھی اس کے برابر انتظار کرے اور نماز ترک کر دے جب وہ دن گزر جائیں تو نہائے اور کپڑے کو باندھ لے یعنی کوئی بھی ایسے انڈر گارمنٹس پہن لے اور نماز پڑھے یعنی بعض دفعہ اس حال میں بلیڈنگ ہو بھی سکتی ہے لیکن اس کے دوران بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے اور وہ گندگی محسوس نہیں کی جائے گی ابن کی اور نسائی اور ابن حبان کی صحیح روایت میں آتا ہے فاطمہ بنت ابی حبیش سے اس تحاضہ کی بیماری میں یہ مبتلا تھیں تو نب نے ان کو فرمایا ازا کا دم الحید جب حیض کا خون ہو تو وہ سیاہ ہوتا ہے اور پہچانا جاتا ہے اگر یہی ہے تو نماز سے رک جا اور اگر کوئی اور رنگ ہے تو وضو کر اور نماز پڑھ اس لیے کہ یہ ایک رگ کا خون ہے یعنی شیطان چکاتا ہے دھوکہ دیتا ہے کہ تمہارا پیریڈ ہے اصل میں وہ پیریڈ نہیں ہوتا اور پھر عورت نماز چھوڑ دیتی ہے تو اسی لیے استحاظہ کو شیطان کا چوکا یعنی چوکا دینا عورت کو پریشان کرنا جو خواتین اس بیماری کا شکار ہوتی ہے ان کو پتا ہے کہ کتنی ذہنی اذیت ہوتی ہے انسان اپنے آپ کو ناپاک محسوس کرتا ہے اور نماز چھوڑے تو بھی دل پہ گلٹ ہے پڑھے تو بھی گلٹ ہے تو ایسی عورتوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے کاموں میں جو رخصت رکھی ہے وہ فائدہ لینا چاہیے ہمنا بنت حجش سے بھی ایک روایت آتی ہے کہتی ہیں کہ میں سخت استحاظہ میں مبتلا تھی علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے اس بارے میں پوچھا کہ کیا کروں تو آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان کی طرف سے دھکا ہے یعنی شیطان چکوا دیتا ہے انسان کو چھ دن یا سات دن حیض کے شمار کر لو پھر نہا لو جب صاف ہو جائے تو چوبیس یا تیئیس دن نماز پڑھے اور روزے رکھے یہی تجھے کافی ہے ہر ماہ اسی طرح کرتی رہے جس طرح کہ عام عورتیں پیریڈز کے دنوں میں کرتی ہیں تو لہٰذا وہ عورتیں جن کی کوئی عادت مقرر نہ ہو تو وہ اس طرح سے کر سکتی ہیں ایک تیسری چیز ہے جس کا سر ذکر کر دیتی ہوں اور وہ ہے نفاس نفاس وہ خون جو بچے کی ڈیلیوری کے بعد عورت کی شرم گاہ سے نکلے اس کی کم سے کم کوئی حد نہیں جب بھی عورت پاک ہو جائے گی تو وہ نہا کر نماز پڑھے گی ہاں اس کی حد جو ہے وہ چالیس دن ہے چالیس دن گزرنے کے بعد بھی اگر عورت پیریڈ فیل کرے تو وہ شاور لے کے نماز بھی پڑھے گی اور شوہر سے تعلق بھی قائم ہوگا ہمارے ہاں عموماً اس میں بھی ایک خرابی ہے اور وہ کہہ کہ لوگ چالیس دن تک ہی پورا ہر چیز سے رکتے ہیں نماز بھی نہیں پڑھتے اور شوہر کے ساتھ تعلق بھی نہیں تو ایسی بات نہیں اگر بیچ میں کچھ دن خشکی کے آ جاتے ہیں تو پھر اس میں نماز ادا ہوگی نماز ہے تو پھر باقی کام بھی ہیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر عورت کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کے بیماری کا ڈر ہے تو پھر صبر کیا جا سکتا ہے ابو دعود ترمزی اور ابن ماجہ کی روایت ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ اس کی راویہ ہیں کہ نفاس والی عورتیں چالیس دن انتظار کرتی تھیں اسی طرح پوچھا گیا نفس وسلم سے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد کتنے دن عورت انتظار کرے تو آپ نے فرمایا ارب یومن چالیس دن انتظار کرے اللہ یہ کہ وہ اس سے پہلے صاف ہو جائے یہ جو بات میں نے آپ کو کہی کہ بیچ میں بھی خشک ہو سکتی تو اس کی یہی دلیل ہے کیونکہ مجھے امید ہے کہ یہ بات جب بھی کسی کے سامنے رکھی جاتی ہے تو لوگ عموماً فیل کرتے ہیں کہ ایسا ہم کیسے کریں تو بہرحال یہ چیز سامنے آ گئی کہ عورت کے لیے یہ دن ایسے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کر دیا اور ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے کہ وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے اتنے نجی مسائل کو کھول دیا اور میں نے اس پہ جو تفصیل سے بات کی تو اس کی وجہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ حرام اور حلال کا معاملہ ہے جب ہمیں ایسے مسائل معلوم نہیں ہوتے یا بے جا شرم کی وجہ سے ہم ایسی چیزوں سے رکتے ہیں تو نمازیں چھوڑتے ہیں آج بھی لوگ مشکلوں میں پڑے رہتے ہیں نا نماز چھٹی کیا ہوا بعض لوگ بعض بہت ہی عجیب و غریب قسم کی ہم نے اس میں بھی آتے ڈال دی مثلا کچھ خواتین ہیں ان کو میں نے دیکھا کہ شاور لے بھی لیا تو نماز نہیں ادا کر رہی پوچھا گیا کیوں کہنے لگے ابھی میں نے صفائی نہیں کی کیا مطلب غیر ضروری بال نہیں صاف کیے یہ اس کا حکم نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ایک آپ کو عادت کے لیے اچھی بات ہے چالیس دن کے اندر آپ کو صاف کرنے ہیں اگر آپ پیریڈس کے شاور کے ساتھ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں کسی جگہ آپ سفر میں ہیں یا کبھی ایسا نہیں کر سکے تو پھر آپ نماز بہرحال پڑھیں گے بلا وجہ رکنا بھی منع ہے اس وجہ سے کہ بھائی یا شاور لیں گے کچھ لوگ فارغ ہو چکے ہوتے ہیں اس کے باوجود لٹکاتے رہتے ہیں کہ چلو اور اچھا ہے تھوڑے دن گزر جائیں نماز نہیں پڑھ رہے تو پھر اس کے بعد پڑھیں جو نمازیں ایسی وجہ سے چھٹیں یا چھوڑیں وہ نمازیں واجب ہیں اور ان کو ادا کرنا ہوگا کبھی کسی وجہ سے لیٹ نہیں کرنا چاہیے اور آپ دیکھیے کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تھی نا یسلونا سلونہ کا والی تو یہودیوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا آپ کے سامنے وہ بھی روایت رکھتی ہوں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے ہے کہ یہود میں سے جب کسی عورت کو حیث آتا تو وہ اس کو نہ اپنے ساتھ کھلاتے نہ ان کو گھروں میں اپنے ساتھ رکھتے صحابہ کرام نے پوچھا تو یس سلون کا نیل مہیت والی آیتیں جو تھی نازل ہوئیں تو آپ نے فرمایا کہ جیما سے رکتے رہو جب یہ بات یہود کو پتہ چلی تو انہوں نے کہا ذرا بات سنیے گا ان کی جو ٹون ہے بات کرنے کی نفس وسلم سلم کے بارے میں کہنے لگے کہ اس آدمی یعنی نفس وسلم سلم کا کیا ارادہ ہے ہمارا کوئی کام چھوڑتا ہی نہیں جس میں ہماری مخالفت نہ کرتا ہو یعنی غصہ دلایا انہوں نے کہ یہ جو کام ہم کرتے ہیں اس کو غلط کہہ دیتے ہیں یہ لوگ ان کی یہ بات سن کے ایک صحابی بن حدیر رضی اللہ عنہ اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول یہود اس طرح کہتے ہیں تو کیا ہم عورتوں سے جمع ہی نہ کریں یعنی غصہ دلانے کے لیے کہ انہوں نے اس طرح کہے تو کیا پھر ہم ان کو چڑھانے کے لیے ان کی مخالفت میں عورتوں سے سیکشل ریلیشن بھی نہ کر لیں تو نب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو گیا یعنی آپ کے چہرے پہ غصے کے آثار آئے یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ کو ان دونوں پر غصہ آیا ہے وہ دونوں اٹھ کر باہر نکل گئے اتنے میں نب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دودھ کا ہدیہ ان دونوں کے ہاں سے آیا تو آپ نے ان کے پیچھے آدمی بھیجا اور ان کو دودھ پلایا تو ہم نے معلوم کیا اللہ کے نب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر غصہ نہ تھا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے تو اس سے کیا پتہ چلا کہ کسی کی چڑ میں جان کے کوئی ایسا غلط کام کر دینا جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے تو یہ بھی درست نہیں حکم وہی ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے دے دیا اس کے بعد اگر ہم زیادتیاں کریں گے تو یہ پھر ہمارا اپنا ہی معاملہ ہوگا اسی طرح دیکھیے کہ یہ جو بات ہم نے دیکھی کہ فلا تک ربو ہننا حتیت ہرنا تو قربت میں کہاں تک قربت جائز ہے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں تاکہ عملی زندگی کی مثالیں آپ کو زیادہ فائدہ دیں گی اپنے عمل کے لیے حضرت امارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھپھی نے حضرت عائشہ سے سوال کیا اگر عورت حیض میں ہو اور گھر میں شوہر اور بیوی کا بستر ایک ہی ہو تو وہ کیا کرے یعنی پھر اس حالت میں اس کا شوہر اس کے ساتھ سو سکتا ہے کہ نہیں تو آپ نے فرمایا سنو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے ہی اپنی نماز کی جگہ تشریف لائے زیادہ دیر لگ گئی اور مجھے نیند آ گئی اتنے میں نفس سلم کو سردی لگنے لگی آپ نے مجھے فرمایا ادھر آؤ میں نے کہا میں تو حیض سے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھٹنوں کے اوپر سے کپڑا ہٹانے کا حکم دیا پھر میری ران پر اور سینہ رکھ کر لیٹ گئے میں بھی آپ پر جھک گئی اس طرح سردی کچھ کم ہوئی اور اس گرمی میں آپ کو نیند آ گئی یہ تفسیر ابن کثیر میں بھی روایت موجود ہے جلد نمبر ایک تین سو پانچ صفحے پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس سے کیا پتہ چلا کہ عورت سے اگر اس طریقے سے اگر تھوڑا فائدہ لیا جائے تو اس کی رخصت موجود ہے لیکن دیکھیں جس کو اپنے نفس پہ ڈر ہے نا کہ وہ قائم نہیں رہ سکے گا تو پھر اس کو بچنا چاہیے پھر اسی طرح جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے پیچھے حوالہ دیا تھا حج کے ارادے سے جب نکلی اور مقام صرف پہ پہنچی تو کہتی ہیں کہ مجھے حیض آ گیا میں اس رنج سے رونے لگی کہ نفس سلم میرے پاس تشریف لائے آپ نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا کیا آپ حائزہ ہو گئی ہو میں نے کہا جی تو آپ نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دیا ہے دل دل جوئی جوئی کرنے کا انداز کیسے شوہر کرتے ہیں کہ یہ تو اللہ نے لکھ دی یعنی ایسے دنوں میں عورت سائیکولوجیکلی بہت سینسٹیو ہو جاتی ہے بات بات پہ روتی ہے غصہ آتا ہے تو آپ نے کتنے پیار سے اس کو بتایا تو کیا ہوا پھر آپ نے فرمایا کہ تم بھی حج کے افعال پورے کر لو البتہ بیت اللہ کا طواف نہ کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی یعنی اسی حج میں یہ صحیح بخاری کی روایت ہے تو اس سے آپ کے پاس بات واضح ہو گئی کہ بعد میں ایسا کیا جا سکتا ہے ایک اور روایت صحیح مسلم کی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی وسلم نے ان سے کہا کہ مجھے مسجد سے جائے نماز اٹھا کر دو تو میں نے کہا کہ میں تو حائدہ ہوں یعنی میں پیریڈ سے ہوں تو آپ نے فرمایا تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے یعنی اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر کچھ چیز اٹھانے کے لیے لانے کے لیے اندر سے ویکیوم کلینر ہے یا کچھ ہے آپ گئے مسجد میں اب آپ نماز نہیں پڑھتے لیکن باہر آپ کو بچوں نے گندگی کی یا ویکیوم کرنا ہے تو آپ جا کے لا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اسی طرح آپ دیکھیے کہ اور کس طریقے سے شوہر کے ساتھ معاملہ ہو سکتا ہے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں اپنا سر مبارک مسجد میں بیٹھے بیٹھے میری طرف یعنی میرے حجرے میں نکال دیتے اور میں آپ کے سر کو دھو دیتی اس حال میں کہ میں حائزہ ہوتی یعنی شوہر اعتکاف میں ہے اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ بیوی ان کا یعنی بالوں کو دھونا یا کنگھی کرنا یہ کر سکتی ہے کتنا پیارا تعلق دکھتا ہے نا کہ عورت کو بالکل الگ نہیں کیا گیا بلکہ صرف وہی چیز جس سے نقصان کا ڈر تھا اسلام نے جس چیز سے روکا نہ یاد رکھی اس میں کوئی نہ کوئی مشکل اپنے لیے ہوتی ہے اسی طرح صحیح بخاری کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نفس وسلم کے سر مبارک میں حائزہ ہونے کی حالت میں بھی کنگھی کیا کرتی تھی تو اس سے پتہ چلا کہ عورت کے ہاتھ جو ہیں وہ پاک ہوتے ہیں صحیح بخاری کی ایک اور روایت جو آپ کو بہت فائدہ دے گی ان شاء اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ ہی سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر قرآن مجید پڑھتے حالانکہ میں اس وقت حیض والی ہوتی تھی ٹھیک ہے تو یہ ساری حدیثیں آپ کے سامنے رکھیں تاکہ آپ لوگ پورے شرح صدر کے ساتھ یہ کام کریں اور اللہ تعالیٰ کے دین کو اسی طرح سے لیں جو کہ اس کا حکم ہے اور یہ جو بات ہے اس پہ چھوٹی سی بات کروں یہ جو بات ہے کہ فن سو امرا کم اللہ کہ اب ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا تو اس سے کیا مطلب ہے اور کہاں سے آنے کا مطلب ہے کیونکہ بعض لوگوں نے اس کو بہت مس انٹرپریٹ کیا کہ اب عورت سے جہاں سے مرضی آؤ نہیں اس سے مراد ہے کہ عورت کے ساتھ جنسی تعلق وہیں سے سے کر سکتے ہو جہاں پہلے حکم تھا یعنی حیض کے نکلنے کی جگہ یہ مراد ہے اس سے یہ نہیں مراد کہ عورت کو مس یوز کیا جائے نبص و سلم نے فرمایا کہ قوم لوت والا فیل کرنے والے شخص پر اللہ کی لانت ہے قوم لوت کا فیل کیا ہے کہ عورت سے دبر کے راستے سے آنا پیچھے سے آنا اور یہ چیز آپ دیکھیے کہ آج کتنی عام ہو گئی کہ عورت کو یعنی اس طریقے سے یوز کیا جاتا ہے تو آسان سی بات سمجھ لیجئے کہ بیج کہاں ڈالا جاتا ہے جہاں سے فصل اگتی ہے کسان زمین کے اندر بیج ڈالتا ہے تبھی تو فصل آتی ہے نا تو اگر بچے مقصود ہیں اولاد کے لیے یہ کام ہوتا ہے تو پھر جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم رکھ دیا اسی جگہ پہ یعنی معاملہ جو ہے وہ کرنا جو ہے وہ اس کی اجازت ہے اس کے علاوہ اور نہیں صحیح ترمزی کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفس وسلم نے فرمایا جس نے حائزہ سے ہم بستری کی یعنی پیریڈ والی عورت سے تعلق قائم کیا یا عورت سے قوم لوت والا فیل کیا اور تیسری چیز کاہن کے پاس گیا یعنی ایسی پامسٹری وغیرہ کر لیے تو اس نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس کا انکار کر دیا تو یہ چیز بھی ہمیں واضح کرتی ہے کہ حدود کہاں تک ہیں اور آپ دیکھیے کہ آخر میں فرما دیے کن اللہ یحب المتطہرین اللہ کے پسندیدہ بننا چاہتے ہو تو ایسا بننا پڑے گا یہاں پاکیزگی سے کیا مراد ہے کہ بیوی سے قوم لوت والا فیل نہ کرنا ان تعلقات میں بھی تمہارے معاملہ اچھا ہونا چاہیے پھر یہاں دیکھیے توابین کا لفظ متطہرین سے پہلے آیا ہے یہ اس چیز سے کیا پتا چلتا ہے کہ ایسے معاملات میں عموماً اونچ نیچ ہو جاتی ہے کبھی لا علمی سے اور کبھی کسی اور وجہ سے تو فرمایا کہ پہلے پچھلے معاملے پہ توبہ کر لو اور اب آئندہ کے لیے ایسی چیزوں سے پاک رہو کوئی پیریڈز میں اگر بیوی کے ساتھ کوئی ایسا تعلق کر لیتا ہے تو اس کی سزا بعض جگہ آتی ہے کہ حیض کے جوش کے دنوں میں ہو یعنی جب پورے پیریڈ اپنے پہ تو ایک دینار اس کا کفارہ دینا ہوگا اور اگر دن جوش کے کم تھے یعنی ختم ہونے کے قریب تھا اور پھر بھی یہ تعلق کر لیا تو ہاف دینار لیکن بعض نے پھر اس پہ آسانی یہ کی کہ معافی بھی مانگی جا سکتی ہے اور پھر کوئی بھی صدقہ کر دیا جائے تو کفایت جو ہے وہ اس پہ ہو سکتی ہے پیریڈز میں پہنے ہوئے کپڑے جو ہے ناپاک نہیں ہوتے کسی جگہ اگر دھبا لگ گیا تو اس کا علاج کیا کہ اس کو دھو دیجیے صرف اگر اتنے حصے کو دھو لیا جاتا ہے تو بات ہو جاتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ بھی ملتا ہے کہ کبھی اگر کچھ ہو جاتی تھی ایسی اسپاٹنگ تو پھر وہ اس جگہ کو کھرچ دیا کرتی تھی کیونکہ ان دنوں میں وہاں پانی کا اتنا انتظام نہیں تھا تو اگر اتنی ہی جگہ کو دھو لیا جائے صاف کسی بھی طریقے سے کر لیا جائے تو بہرحال اس میں نماز ہو سکتی ہے اور قرآن پاک پڑھنے میں بھی کوئی اس میں حرج نہیں ہے جتنا بھی اصل چیز لفظوں کو چھونے کی ہے وہ تو ویسے بھی آپ دیکھیے کہ انسان اوائڈ کرتا ہے نا اس طرح کہ آپ کے ہاتھ صاف نہیں اور اب آپ کریں ان احکامات کو اپنی عملی زندگی میں لا کے اپنے دلوں کو اپنے جسموں کو اپنے ظاہر اور اپنے باطن کو پاک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَذِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين